www.attableek.com, the reviver of Iman. کریم نے ہمارا شام کو نہیں فرمایا کہ میرے بندے میں تجھے جنت کا وارث بناتا ہوں دماغ قانونی عملوں تیرے آمال کی وجہ سے یہاں سوال مفسرین نے قائم کیا کہ میراث کا مطلب تو یہ ہوتا ہے جب آدمی مر جائے کا مال جو بچا ہوا ہوتا ہے اس سے ولاج کہا جاتا ہے اور جنت کا مالک اللہ ہے اور اللہ کبھی مانتا ہے تو پھر جنت کو میراث کیسے سروار نے یہ دیا کہ اصل میں جنت میراث ہے آدر السلام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سلام کو میں اسے یادگار کیا اور آپ نہیں رہتے تھے پھر وہاں سے نکالے گئے دنیا میں اتارے گئے ظاہر سی بات ہے کہ اصل مکان آدم علیہ السلام کا اور ہم سب آدم کی اولاد ہیں اس لیے اس حیثیت سے اس کو میراث کہا ہو یہ اور بات ہے کہ یہ ایسی میراث ہے جس میں آدم بھی کو نہیں دوبارہ جب قیامت خریدے ہوں گی تو جہاں ہم جائیں گے وہاں اگر بھی جائیں گے تو وہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے میرا کرا دیا ایک مجھے سے بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ پوری جنت کھاؤ جو اچھا لگے خوشی مشید جو اچھا لیکن لاپتر جہاں یہ درخت ہے اس کو ٹچ کرنا اس کی کوئی چیز نہ کھانا وہ کیا درخت تھا اللہ بہتر جانتا ہے روایتوں میں کہیں نہیں آیا کہ وہ گروہوں کا درخت روایتوں میں کہیں نہیں آیا کہ وہ انجیل کا درخت بس وہ کوئی درخت تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منا کر لاتا تھا شروع نام ورنہ تو تم کو شروعات ہو جاتا شیطان چونکہ نکلا تھا وہاں سے اسی آدر کی وجہ سے الگ درشانے ریڈیو فرمایا سارے بلا آسمان کی تمام مخلوق وہ کہہ دو اور آسمان میں مخلوق ملائے بلائے ان کے ساتھ میں یہ بھی تھا یہ فرشتہ نہیں تھا لیکن کثرتی عبادت کی بنیاد پر بعض لوگوں نے اس کو فرشتوں میں شمار کر لیا ورنہ فرشتہ نور سے پیدا ہوا ابلیس نار اور آگ سے پیدا ہوا نوری مخلوق اور ناری مخلوق ایک نہیں ہو سکتی نور میں سراسر اتباع اور مابرداری ہے اور نار میں تکبر ہے غرور ہے تو یہ بلا فرشتہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اس کو گویا کے فرشتوں سے تعبیر کیا گیا بہرحال اس کو دشمنی ہو گئی تھی آدم سے کہ اسی آدم کی وجہ سے مجھے نکالا نہیں آیا ایک مسئلہ اور بھی سن لو بعض لوگ یہ استعمال کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو سزا کرنے کا حکم دیا اور آدم مخلوق ہیں تو اس صورت میں جو ہے احترام عزت اگر کسی بڑے کو سستا کر لیا جائے تو اس کا جواب ہوگا حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے عقل کے گھوڑے ہیں وہاں تو اللہ نے حکم دیا تھا تو اللہ کے حکم پر ہم اپنی عقل سے مسائل کیسے ثابت کریں اگر اللہ تعالیٰ نے آدم سے متعلق یہ کہا کہ آدم کو سستا کرو تو اس سے ہم اپنی عقل سے ثابت نہیں کریں گے کہ دنیا میں کوئی محترم ہو اس کو ہم سستا کر لیں تعالیٰ کو اجازت دیں وہ کوئی حکم دے دیں ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے مسائل کو ثابت کریں کسی شریعت میں کسی شریعت میں سزا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہاں سجدہ تعظیمی کی گنجائش اگلی شریعتوں میں تھی ہماری شریعت میں اس کو بھی روک دیا گیا اس لیے کہ قیامت کوئی نبی آنے والا نہیں آج سسگئی تعظیم کریں گے اور کل کو سستے عبادت کر لیں گے اور جب عبادت کا سستا ہو گیا تو عبادت کا سستا اللہ کو ہوتا ہے کسی اور کو بھی ہو گیا تو نتیجہ اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا اور اللہ شرک والے کو معاف نہیں کرتا ان اللہ شفتی ایک مسلم مسئلہ ہے تو شاہ نے فرمایا اس طرف سے قریب نہ جانا اور بعض علماء اس میں یہ بھی لکھتا ہے کہ آدم کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو آدم و قبلہ قملہ کے تھی حقیقت سجدہ تو اللہ ہی کو ہو رہا تھا جیسے ہم کابت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے یہ قبلہ ہے لیکن اللہ ہی کو ہو رہا ہے اسی طرح وہاں آدم قبلہ تھے اللہ کو سجدہ کرنا موسوم کا طرف کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم پوری جنت میں جمع کیا تھا اللہ شجرا بلا تقربی شکرات سو بار ہو جاؤ گے پکونا میرا رس شیطان کو دشمنی تھی حضرت ہما کے واسطے سے اس نے وسالس ڈالنے شروع کی جنت میں تو جا نہیں سکتا تو وسالس ڈالنے اور عمومی طور پر مردوں کو پسانے کے لیے شیطان جو ہر بار استعمال کرتا ہے وہ عورت کا عمومی طور پر مردوں کے پاس شرکت سے عورت ہی کے واسطے سے کرائے گا یہی عورت جو ہے اس کو اپنے علاج کے لیے نواب کہاں کہاں لے جائے گی اور کس کس طرح کے کام کروائے گی تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شیبان فرمایا عورت جو ہے نا وہ شیطان کی جان ہے شیطان کا بندہ ہے اسی شیطان کے واسطے سے وہ بندوں کو پکڑتا ہے عورت کے واسطے سے وہ بندوں کو پکڑتا ہے اور گمراہ کرتا ہے تو حضرت ہم علیہ السلام کے واسطے سے یہ پہنچا اور وہ ثابت دار نتیجہ یہ ہوا کہ اس درخت سے جس سے منع کیا گیا تھا خالی ہے اچھا شیطان نے کیا بتی پڑھائی تھی شیطان نے یہ کہا کہ آدم اور ہما تم سنو اللہ تعالیٰ نے تم کو جس درخت کو کھانے سے منع کیا وہ اس لیے منع کیا ہے کہ جو آدمی اس کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے اور اللہ تم کو نکالنا چاہتا ہے رکھنا نہیں چاہتا اس لیے تم کو منع کیا ہے تو اگر میری بات مان لو تو تم اس کو کھا لو تاکہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہو جاؤ بہرحال حضرت علیہ السلام وسلام اس کی پتی میں آ گئے علیہ السلام اس کی بات میں آ گئے اور وہ کھا لیا جیسے ہی کھایا بدن کے کپڑے اتر گئے قرآن کریم گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں برہ نہ کر دیا دونوں متفقہ یا صفان آنے کی ماں کے بار کی جنت اپنے سطر کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکا ہے تاکہ سفر چھپے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں بنا نہیں کیا اللہ کو مانتے کو مشرا واپ اللہ کو مان ان شیطان اللہ کو مان کو مبین ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تم اس کی بات میں آ گئے تم دونوں جنگل سے نکلو دونوں کو جنگل سے نکالنا یہاں میں تمہیں ایک بات سنانا چاہتا ہوں میرے بھائی کو کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے منع کردہ چیز کو کھانے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آدم و ہما کے کپڑے اتار دیے اور برہنا کر دیے ہم رات دن اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں کبھی رو رو کر کبھی مکانوں پر کبھی چھپ کر کبھی آزادیا ہر جگہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اگر اللہ چاہے تو آدم کی اولاد کے کپڑے بھی کے اوپر اتار سکتا ہے ہمیں بھی بڑے ایسا یہ نہ سمجھے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں اللہ پارٹی مطلب ہے کہ جو آدم و ہوا کے کپڑے ایک بات کے نہ ماننے کے اوپر اتار سکتا ہے وہ ان کی اولاد کے کپڑے بھی نہ ماننے کو اتار سکتا ہے وہ اللہ قادر ہے کہ روڈ پر چلتے ہوئے ہمیں ننگا کر دیں جب ہم بدنظری کر رہے ہیں جب ہم حرام کام کی طرف جا رہے ہیں جب ہم ناجائز پیسوں کو حاصل کرنے جا رہے ہیں جب کسی کو ظلم کرنے جا رہے ہیں جب غلط خیالات کو لے کر چل رہے ہیں وہ قادر مطلق قادر ہے کہ میرے کپڑوں کو بھی دے لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا اور لاج رکھے ہوئے ہیں اپنا کمال نہ سمجھنا کہ ہم بہت بڑے ہیں کون ہمارے کپڑے اتار سکتا ہے اللہ قادر مطلق ہے لیکن یہ دعا ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ہاں نبی کی دعا کی وجہ سے ہمارے کپڑے نہیں اس سبھی نے کہا تھا میری عمر کو زلیل نہ کرنا سبھی نے کہا اس نبی نے کہا تھا میری امت پر عمومی عذاب نہ اتارنا اس نبی نے کہا تھا یہ اللہ میری امت کو اگلی امتوں کی طرف جانور نہ بنا دینا ان کو سپر نہ بنا دینا جیسے اگلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا کسی کو سوبر کی شکل بنا دی کسی کو کس کی شکل بنا دی کسی کو کس کی شکل بنا دی ہم کا شام کو اس بات کے اوپر رہے ہیں وہ ہمارے چہروں کو مست کرتے خالی شریف میں روایت ہے اے جب تم نماز پڑھو تو اوپر نہ دیکھو یوں کر کے نماز میں نہ دیکھو راسو راس ایمان اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے سر کو گدے کا سر بنا صحیح ترین بخاری کی روایت ہے علماء نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے ایک مطلب یہ لکھتا ہے کہ حقیقت میں صورت گدے کی بن جائے اور دوسرا مطلب یہ لکھتا ہے کہ سورت تو انسان کی رہے دماغ ہمارا گدے کی طرح ہو تو اللہ ان ساری باتوں پر قادر ہے وہ ہمارے قبروں میں اتارنے پر بھی قادر ہے وہ ہماری زندگیوں پر بھی قادر ہے وہ ہمیں پرہنا کرنے پر بھی قادر ہے لیکن ہمارے آقا ہمارے رسول ہمارے سرکار ہمارے محبوب محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ اللہ ہمارے قبروں کو نہیں اتارتا اس لیے انسان کو غرور میں نہیں آنا چاہیے تکبر میں نہیں آنا چاہیے اور دیکھو میرے بھائی بات خوب سنو کسی کے ظاہر کو دیکھ کر نہ خیر کا فیصلہ نہ شر کا فیصلہ یہ مسئلہ خوب یاد ہے کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کہ یہ غریب انسان ہے یہ ایسائی انسان ہے اس لیے اس کی غریبی کو دیکھ کر اس کی موتازی کو دیکھ کر کبھی یہ فیصلہ نہ کر دینا کہ یہ اللہ کے وہاں بھی ایسا ہی ہوگا اور اس کی قدر و منزلت نہیں ہوگی روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی دنیا کا غریب اور دنیا کا فقیر اور دنیا کا حقیر اور دنیا کا غریب ہوتا ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ محبوب ہوتا ہے ابن مانا کی روایت ہے جنت میں جانے والوں سے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نبی ہیں والد گائے جنت والوں کے اسی پر جنت میں جانے والے الدین اضافہ نہیں فرمائے جنت میں وہ لوگ جائیں گے کہ دنیا میں ان کا پوزیشن ایسا ہوگا کہ اگر وہ کبھی کہیں غائب بھی ہو جائے تو کوئی ان کو تلاش بھی نہ کرے ایک آدمی نماز میں آتا تھا نہیں آیا تو کسی کو کری بھی نہیں ہوگا تو ایک آدمی مجلس میں آتا آس نہیں آیا کسی کو کری بھی نہیں ہو مطلب اس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں سماج میں اس کی کوئی ویلو نہیں سماج میں اس کی کوئی عزت نہیں لیکن سماج کی عزت کا نہ ہونا اللہ کے وہاں بھی عزت نہ ہو یہ نہیں ہے رباش اثر اب ہو لمبا سما اللہ شریف کی روایت ہے حضرت بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پھوپھی نے ایک بچی کو تماشا مارا بچی کا دانت ٹوٹ گیا تو بچی کے اولیاء نے ان کے ماں باپ نے احساس کا مطالبہ دیا کہ جب ہماری بچی کا دانت توڑا ہے تو اس مارنے والی کا بھی دانت توڑا جائے اور شریعت نے اس کی اجازت اللہ کے صلی اللہ باپ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے اس عورت کا دام توڑا جائے گا انس میں نظر رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے بتیجے حضرت کے پاس کشید لائے حضرت سے فرمایا کیا اللہ اب وہ بچی تھی اس کا دانت ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا اب میری بھوک بھی بڑی عمر کی ہے اس کا دانت توڑ کر کیا فائدہ ہوگا سامنے والوں کو پیسہ دینے پر بات نہیں کر دیجیے اب نیت دے دیتے کی جو نیت جو مال ہوتا ہے وہ ہم دے دیں گے السلام نے فرمایا کہ جب وہ راضی نہیں ہوتے تو میں کچھ نہیں کر سکتا مجھے تو فیصلہ کرنا ہوگا فرمائی اللہ آپ ان کو راضی کر دیجیے فرمایا میں کیا کروں اگر وہ راضی نہیں ہو رہے تو حضرت انس کی نظر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میری گوپی کا دانت نہیں توڑا جائے گا قسم کا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا قسم مت کھا قصاص کا مسئلہ ہے یہ کسم نہ تھا ادھر انس کسم کھا رہے اور ادھر جس لڑکی کا دانت توڑا گیا تھا اس کے ماں باپ آ گئے اور آنے کے بعد فرمائی اللہ چلو ہو گیا ہو گیا ہماری بچی کا دانت توڑ دیا مسئلہ ختم ہو گیا ہم سامنے والی عورت کو معاف کرتے ہیں اور دیت لینے پر راضی ہو جاتے ہیں نبی نے فرمایا اس انس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں معمولی قسم کا صحابی ہے غربت ہے غریبی میں زندگی گزر رہی ہے اس کی لیکن اس کا مقام اتنا اونچا ہے اللہ کی نگاہ میں کہ زمین پر قسم کھائی اور اللہ نے سامنے والوں کو راضی کر دیا اس لیے بھائی کسی کی غریبی کو دیکھ کر کسی کے ظاہر کو دیکھ کر ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں ہوگا یا یعنی درجے کا ہوگا ہمیں کیا معلوم کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ لے سکتا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کی تیر دانت کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ زومی سے نبی ہے تربی شریف میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اب وسا تم الیا وہ اب آتا تم منی مجل سریا مل کیا المتشدد المتفیل کون ہو جو الفاظ خاص استعمال کر رہے ہیں میرے نزدیک مقبوض ترین آدمی نفرت جس سے میں کرتا ہوں نبی کہہ رہے ہیں جس سے میں نفرت کرتا ہوں اور قیامت کے دن وہ اس سے دور ہوگا کون ہے فرمایا وہ انسان ہے کہ جو بڑی باتیں کرتا ہے جو بولتا ہے تو مجمے کو جمع کر دیتا ہے اور جب بولتا ہے تو باہیں کھول دیتا ہے اور اس کی باتوں پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں او ہو بہت بڑے بڑے صاحب بات کرنے والے آ گئے بہت بڑا یہ تو مالدار آدمی آ گیا ہے چلو اس کی بات پر بہت بڑا انسان ہے یہ تو لوگ اس کی باتوں پر جمع ہو جاتے ہیں لیکن اس کے اندر غرور ہے اس کا تدبر ہے اس کو اپنی زبان پر ناز ہے اس کو اپنی دولت پہ ناز ہے اس کو اپنی مجلس پر ناز ہے اس کو اپنی باتوں پر غرور اور پراؤ اور دخل ہو رہے ہیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ نفرت والا وہی آدمی اب ظاہر میں لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ارے بولتا ہے تو مجمع جمع ہو جاتا ہے اس کے لیے تو بات کرتا ہے تو لوگ دوڑے دوڑے آ جاتے اور نبی کہتے میرے نزدیک بہت بوس آتے میرے نزدیک دور ہے اب آدھا کم الحمد اب آدھا کم مجلس یا من کیا میرے نزدیک یہ دور ہے قیامت کے لیے تو میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ قرآن ایک فیصلہ کر رہا ہے وہ فیصلہ اپنی جیسے مسلم ہے ان کا اللہ اللہ کے نزدیک مقدم وہ ہوگا جس کے پاس ہوا ہو تقوی کے بغیر انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا یہ یہ جو ہے نا معیار نہیں ہے کسی کی غریبی کسی کی ابھی کسی کا علم اور کسی کا علم نہ ہونا یہ معیار نہیں ہے اللہ کے وہاں منتقی بننے کا منتقی بننے کا معیار تقوا ہے انسان کا جیسا تقوا ہوگا اسی کے مطابق خدا قدوس کے وہاں وہ مکرم اور معذر بنے گا دیکھو اللہ شاہوں کے وہاں بلال لر مکرم بن گیا سلمان فارسی مکرم بن گیا اور وہ غریب سہیب اور کون کون وہ سب مکرم بن گئے ربو جہاں رب شیبہ ولی مالدار مالدار لوگ تھے مکہ کے جن کی توتیاں بول رہی تھی اور جن کی عزتوں کے دن کے بج رہے تھے جن کے خدمتوں میں ہزاروں کام کر رہے تھے جن کی دولت کے نکارے بج رہے تھے لیکن اللہ کی نظر میں مقبوض ترین انسان ہو گئے میرے بھائی اس لیے میں یہ کہہ رہا کہ جس کے پاس تقوا ہوگا وہ اللہ کا پیارا ہوگا فرمایا اللہ کے وہاں کسی کی رشتے داری نہیں چلتی وہاں رشتے داری نہیں ہے کہ یہ برادری کا ہے تو یہ برادری کامیاب یہ بونا برادری یہ محمد برادری یہ گھانچی برادری یہ فلاں برادری اللہ کہتا ہے برادریاں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے یہ تو صرف تعارف کے لیے میں نے قائم کیا ہے تاکہ وہ خان ہو پہچان ہو اس لیے ہم نے یہ تو سب برادریوں کو قائم کیا ہے یہ بلندی کا معیار اور اللہ کے وہاں مقبولیت کا معیار نہیں ہو سکتا اللہ کے وہاں معیار تقوا ہے اس لیے حفصہ سے آنے والا کالا کلو تھا آج کالوں کو دیکھ لو اور بلال حبشی کا تصور کرو بس وہی شکل حضرت بلال کی ہوگی کہ بال ہوں گے اور وہ کالے سے ہوں گے اور بالکل سیاہ ہوں گے لیکن عالم یہ ہے کہ بخاری شریف میں میں منامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں اور صبح فجر کے بعد اپنے اس خواب کو بیان فرما رہے ہیں تو نبی نے فرمایا میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی میں نے پوچھا کہ سے کون چل ہے میرے آگے اور میں تمہارا فی چل رہا ہے تو بلال جنت میں تم میرے آگے چل رہے تھے تیرا عمل کون سا ہے پھر حضرت فرمایا یا رسول اللہ مجھے ایمان آپ کی وجہ سے ملا مجھے ہدایت آپ کی وجہ سے ملی میرا کیا عمل ہو سکتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں کوئی عمل تیرا ضرور ہے جس کی وجہ سے جنت میں میرے آگے چڑھ رہا تھا تو بلال نے فرمایا یا رسول اللہ امام بخاری نے کتاب دارالسلام میں اس روایت کو ذکر فرمایا اور ایک بڑی تنبیہ میں کی بلال نے فرمایا یا رسول اللہ میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں تو حق کے مسجد میں جس کو ہم المسجد کہتے ہیں حق کے مسجد میں جو رکعت نماز پڑھ لیا کرتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا یہی وہ عمل ہے کہ تم میرے آگے جنگ میں چل رہا وہ آنے والے کو یہ مقام مل گیا وہ فارض اور ایران سے آنے والا سلمان جس کی پوری زندگی پر بہت لمبی زندگی پائی حضرت سلمان فارسی نے وہ پہلے مجوسی تھے اور مجوسی میں سے عیسائی بنے اور پھر عیسائیت پہ اس کے عالم اور پادری نے یہ بتایا کہ نبی آج السلمان کا وقت آ چکا ہے اور وہ کھجوریوں والی جگہ پر ہجرت کریں گے تو سلمان وہاں سے جماعت کے ساتھ چلے اور اس جماعت نے سلمان فارسی کو مدینہ میں لا کر غلام بنا کر بھیج دیا حالانکہ یہ غلام نہیں کہ آزاد تھے یہ لیکن بہت بڑی جماعت کے ساتھ جب آئے تو جماعت والوں نے ان کو غلام بنا کر کے بھیج دیا وہ کاروباری جماعت تھی انہوں نے غلام بنا کر کے بھیجا حضرت سلمان فارسی ایک یہودی کے وہاں کام کر رہے ہیں اور کھجور توڑنے کے لیے اوپر چلے ہوئے اور نیچے یہودی بات کر رہے ہیں کہ وہ محمد جو انسان ہے جو نبی آخر الزمان کا دعوے دار ہے وہ مکے سے بنی نے کر کے آ گیا اور سلمان نے اوپر سنا اور سلمان کودے چلے جیسے ہی سنا وقت کی انتظار میں تھے کہ مجھے موقع کب ملے نبی کی خدمت پہ پہنچے اور نبی کی خدمت پہ پہنچ کر اپنے عیسائی عالم سے جو نشانیاں سنی تھی ان نشانیوں کے مطابق پہلے صدقہ پیش کیا کہ حضرت یہ آپ کو صدقہ ہے نبی نے فرمایا میں صدقہ نہیں کھاتا دوسرے دن فرمایا یہ ہدیہ ہے فرمایا لے لیا یہ دوسری نشانی تھی وہ نبی نہیں کھائے گا ہدیہ قبول کرے گا اور تیسری نشانی ماہر نبوت تھی اللہ کے نبی نے یوں ذرا سا آبا ہٹا دیا ماہر نبوت کو بھی دیکھ لیا اور سلمان غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا خیر مختصر وقت میں مجھے اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نزدیک پسند ہے اچھا تکوا آتا کیسے تکوا آتا ہے نبی کی اتباع سے تکوا آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع اگر نبی علیہ السلام کی اتباع نہیں ہے تو انسان اپنے منمانی طور پر کتنی عبادت کیوں نہ کرے چونکہ نبی کے اتباع کے برتن میں لے کر نہیں جا رہا ہے اس لیے اس کا وہ مطلب نہیں ہوگا جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی اتباع کے برتن میں لے کر کے جائے اللہ کے حبیب کا رات میں گزر ہوا سدی کے اکبر کے مکان سے بھی عمر کے مکان سے بھی صبح کو فرمایا روایتوں میں ہے صبح کو فرمایا ابو بکر تم بہت آہستہ رات میں پڑھ رہے تھے قرآن اور عمر سے کر تم بہت زور سے پڑھ رہے تھے اللہ آپ نے سنا تمہارے مکان سے میں گزرا تو صدیق نے فرمایا اللہ ابھی جس کو میں سناتا ہوں وہ گہرا نہیں اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا تھا عمر سے تم بہت زور سے پڑھ رہے تھے فرمائی رسول اللہ میں منافقوں کے دلوں کو ہلا رہا تھا تاکہ ان کے دلوں پر خوف تاریخ میں زور سے رہا تھا تو حضرت نے ابو بکر سے فرمایا کچھ ذرا زور سے پڑھو عمر سے فرمایا کچھ آہستہ پڑھو محدثین لکھتے ہیں کہ نبی نے یہ طریقہ بتا کر فرمایا آج تک اپنے منمانی طور پر پڑھ رہے تھے اب میرے طریقے پر پڑھو نبی کی اتفاق میں پڑھنے پر تمہیں سوال کیے اتباع بھی بہت بڑی چیز ہے میری اور آپ کی زندگی میں شریعت یہ نہیں کہہ رہی ہے بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھو شریعت یہ نہیں کہہ رہی اللہ کے حبیب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے مکان میں تشریف لائے اور عورت بیٹھی ہوئی تو حضرت نے فرمایا کون ہے یہ عورت تو حضرت عائشہ نے فرمایا فلانی یہ فلانی عورت ہے جس کی نمازوں کے بڑے تذکرے ہیں یہ بہت نمازیں پڑھتی ہے بہت اللہ کی عبادت کرتی ہے اور ان سے متعلق لکھتا ہے کہ یوں رسی لٹکائی تھی رات میں جب نماز پڑھتی تھی وہ عورت کو اپنی چوتی کو باندھ دیتی تھی جب نیند آتی اور چھوکا لگتا اور بال کھینچتے تو نیند اڑ جاتی تھی اس طرح پر وہ عبادت کر اللہ کے نبی نے فرمایا ماں ٹھہر جاؤ ارے کے کو جتنی طاقت ہو اتنی عبادت کرو ہم اپنی ذات پر ظلم نہ کرو ارے تم بیمار تو دیکھو اتنی عبادت کرو جتنی طاقت ہوئی جب آپ دوبارہ نہ ہوتا اللہ نہیں ثواب دینے سے تھک جاؤ سودا کے بوتل کی طرح جیسے کھولتے ہیں تو بڑا جو سودا واطر کی بوتل میں ہوتا ہے اس طرح بعض تقریر سن لیتے ہیں تو دو رات تو بڑے مزے سے لمبی تعجب پڑھتے پڑتے ہیں اور پھر ایسے سو جاتے ہیں کہ بھی غالب ہو جاتی ہے ایسے جوش کی اللہ کو ضرورت نہیں اسی لیے فرمایا خیر العمل ماقدی مارے بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو اگر تحجد میں نہیں اٹھ سکتے ہو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے میں آپ کو بتا کر جا رہا سونے سے پہلے مختصر چار گھنٹہ نماز پڑھ لو اور نیت کر لو تحجد کی امید ہے اللہ تحجد کا ثواب ادا کرے گا لیکن پابندی کے ساتھ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ثواب سے محروم نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ ہمارے دل کی کیفیت کو جانتا ہے وہ ہمارے آواز کو جانتا ہے وہ ہمارے دل کی گھرکروں کو وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ ہمیں کیسے کام کرنا اس لیے میرے بھائیوں اتباع نبوی سے آتا میری اور آپ کی خواہشات میری اور آپ کی چوائس میری اور آپ کی منمانی شریعت سے تقوا نہیں آتا تقوا آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع سے چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا عمل ہو تمام اعمال کا یہی مسئلہ ہے اسی لیے میں نے حدیث شریف پڑھی میں اس حدیث شریف کی وضاحت کر دوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی عمل کو حقیر نہ سمجھ لا تحقرن من معروف شیئا کسی بھی عمل کو حقیر نہ سمجھو چھوٹا نہ سمجھو چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نہ سمجھو کبھی کبھی شیطان ہمیں کیا پتی پڑھاتا ہے روزانہ میرا آپ کا آزمایا ہوا شیطان ہم کو پتی پڑھاتا ہے کیلے کا چھلکا پڑا ہے اب میں نے دل میں آیا کہ اللہ اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دو تو شیطان دل میں کہتا ہے مجھے وسوسہ ڈالتا ہے ارے تیرے اتنے گنا ہے اتنی سی نیکی سے کیا ہوگا چھوڑ اس کو اب ہم نے عمل کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیا ہے کوئی کانتا پڑا تھا کھیلی پڑی تھی اب شیطان کہتا ہے ارے تجھے کیا ملے گا چھوٹی سی نیکی سے چھوڑ اس کو تو ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اور اس عمل کو چھوڑ دیا سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث امام ابو حنیفہ کے ہم زبان ہیں بہت بڑے محدث مرنے کے بعد کسی نے خواب دے دے گا پوچھا پوچھا حضرت کیا بولی فرمایا کہ میں حدیثوں کا ڈھیر لے کر گیا تھا تفصیل کا دھیر لے کر فکا کا دھیر لے کر گیا تھا امید تھی کہ حدیثوں پر تفصیل ہو جاتی تفصیلوں پر ہو جاتی فکا پر بڑے آدمی ہو تو لاکھوں حدیثیں یاد تھی لاکھوں لیکن اللہ نے نہ حدیث کا تذکرہ کیا نہ تفصیل کا تذکرہ کیا نہ فقہ کا نہ مسئلے کا کچھ بھی نہیں اللہ نے کہا سپیہ تیرا ایک چھوٹا سا عمل میرے پاس ہے میں اسی کی بدولت مجھے معاف کر رہا ہوں اللہ تو پوچھا مما یہ یا ربی میرا چھوٹا سا عمل وہ کیا ہے آپ کے پاس فرمایا تو ایک مرتبہ خوب غور سے اس واقعے فرمایا تو حدیث لکھ رہا تھا وہ زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے روشنائی میں دبوتے تھے اور یوں لکھتے تھے فرمایا تو حدیث شریف کو لکھ رہا تھا تو ابھی تو نے روشنائی میں قلم دبویا اور یوں اٹھایا اتنے میں مکھی آئی اور وہ روشنائی پر بیٹھ گئی تو تو نے یہ سوچا کہ بیچاری پیاسی ہوگی اس لیے پانی پینے بیٹھی ہے چلو اس کو پی لے تو دو منٹ کے لیے تو لکھنے سے رک گیا تو نے ہلایا نہیں یہاں تک کہ وہ اڑ گئی اس کے بعد نے لکھنا شروع کیا تو نے میری ایک چھوٹی سی مخلوق پر رحم کیا آج میں تجھ پر رحم کر کے معاف کر دیتا ہوں اتنا بڑا بہتری سے آپ یہ انداز لگائے وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ نہ میری حدیث کا تذکرہ نہ تفسیر کا تذکرہ نہ فقہ کا تذکرہ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ کسی چھوٹے عمل کو چھوٹا نہ سمجھے کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھے کہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتل کا آہار کرنے تھی فرمایا تیرے بھائی سے تو مسکرا کر مل رہا ہے کوئی ملا دوست یار محبت کرنے والا اس سے ذرا مسکرا کر ملے فرمایا اس کو بھی حقیق نہ سمجھنا کیا معلوم اسی مسکراہٹ کی دنیا پر سامنے والے کا جی خوش ہو گیا اللہ اسی پر تیری کر دے نبی نے ہمیں بہت بڑی بات کی طرف اشارہ فرمایا کبھی کبھی چھوٹی دے کیا ہمارے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہو جائے گی جنت میں جانے کا ذریعہ ہو جائے گی میں ابھی ایک کتاب سفر میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا میں نے بچی کو غریب واقعہ دیکھا عبد اللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں امام بخاری کے استاد استاد ہیں یعنی بخاری شریف میں کئی ان کی روایت ہے امام ابو حنیفہ کے شاہد رشید ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب پہ دیکھا فرمایا حضرت کیا معاملہ ہوا فرمایا اللہ نے فضل فرمایا کرم فرمایا مجھے جنت عطا فرمائی مجھے جگہ عطا فرمائی لیکن میرے مکان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا لوہاری کا کام کرتا تھا اب کیا حالات کے لیے تھا یہ واقعہ فرمایا اس کو اللہ نے میرے برابر یا اس سے کچھ اوپر اس کو مقام دیا یہ عبداللہ اللہ مبارک نے بیان فرمایا کہ لوہار کو مقام ملا اب جو خواب دیکھنے والے ہیں وہ ان کے گھر پہنچے اس لیے کہ عبداللہ اللہ کے مبارک نے یہ نہیں بتایا کیوں ملا اب آج کل لوہار ہے ستھار ہے کلا ہے بیچارا مسلم کام کر رہا ہے تو ہم اس کو بہت حقیق سمجھتے ہیں بہت معمولی سمجھتے ہیں اس لوہار کے مکان تک پہنچے اس کی پیری سے پوچھا چونکہ اس کی تو موت ہو گئی تھی اس پوچھا کہ تیرے شوہر کا عمل کیا تھا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی چھوٹا سا عمل کیا کام کر جاتا ہے فرمایا تیرے شوہر کا عمل کیا تھا فرمایا میرا شوہر لوہاری کا کام کرتا تھا اور جب وہ ہتھوڑا اٹھاتا تھا مارنے کے لیے لوہے میں کو پیٹنے کے لیے جب ہتھوڑا اٹھاتا تھا اور اذان کی آواز آتی تھی تو اٹھائے ہوئے ہتھوڑے کو بھی یوں پیچھے پھینک دیتا تھا اور کہتا تھا میرے اللہ کی آواز کے مقابلے میں میری آواز نہیں ہونی چاہیے بس وہ ہتھوڑا رکھ دیا کرتا تھا ایک عمل اس کا یہ جو اس کی بیوی نے بتایا اور دوسرا عمل فرمایا ہمارے مکان کے سامنے عبداللہ اللہ کے مبارک کا مکان تو عبداللہ مبارک رات میں اپنے چھت پر کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھتے تھے اور تعجب پڑھتے تھے تو میرا شوہر جو ہے وہ رات میں سوتا سوتا یوں کہتا تھا اے اللہ اگر میں بھی انکم اور آمدنی سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اگر فارغ کر دیا ہوگا جیسے اس بزرگ کا کام ہے تو اے اللہ میں بھی اسی طرح راتوں میں اٹھ کر کے تیرا قرآن پڑھتا لیکن مجھے دن بھر اپنی روزی روزگار کے لیے وہ کام کرنا پڑتا ہے تھوڑے سوکھنا پڑتا ہے اور سلیے اور اسٹیل کو گرم کر کے اس کو تیرا مروڑنا پڑتا ہے میری روزی روٹی کا مسئلہ ہے اور میں دن بھر کا تھکا ہوا ہوتا ہوں اس لیے رات میں اس طرح قرآن نہیں پڑھتا اپنے دن میں ایک رش لیے ہوئے تھے خواب دیکھنے والے بڑے بزرگ تھے فرمایا اسی رشک کی بنیاد پر عبداللہ مبارک کے برابر درجہ رہا اسی لیے علماء نے لکھا ہے سنو مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی غریب ہے وہ حرم تک نہیں جا سکتا اور حاجیوں کو اور موتبرین کو عمرہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے کہ یہ حاجی حج کے لیے جا رہا ہے یہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے میرے مالک مجھے عزم دیا جاتا میں نہیں جاتا میں حرم میں روتا میں نمازیں پڑھتا میں اس کا ملا کرتا میں تجھے مناتا لیکن میری غربت پھیلی میرے گھر کی روٹی روٹی کے مسئلے نہیں ہو سکتے میں وہاں کیسے جاؤں میرے مالک میں وہاں نہیں جا سکتا ہوں علماء نے لکھا ہے کہ حرم میں جانے والے کو اللہ جتنا ثواب ادا کرے گا اپنے گھر پر ترسنے والے غریب کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب ادا کرے گا اسی لیے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے شبیر صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت جو نمازوں کی پابند جو جو دیندار متقی اور وہ ایام میں حیض میں یا ایام میں نفاس میں ترس کہتی ہے اللہ میری ناپاقی ہے اور اس ناپاقی کی بنیاد پر اتنے دنوں کی میری نماز جا رہی ہے اللہ اللہ میں کیا کروں یہ آسمانی ایک بلا ہے جس کی وجہ سے میں ناپاک ہوں اور میں نماز نہیں پڑھ سکتی اور ان میں ان دنوں میں روز آتی رکھ سکتی کاش میرے یہ ایام میرے نہ ہوتے تو میں ایک نماز بھی نہ چھوڑتی جیسے پاکیز کی اپنے نمازوں کی پابندی کرتی ہوں ویسے نماز پڑھ لی جا سکتی لیکن میری مجبوری ہے کہ اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی فرمایا اس کے افسوس کے اوپر اللہ اس کو اتنا ہی سواب عطا کرے گا جتنا کہ وہ اپنے پاکیز کی ایام میں نماز پڑھنے پر اللہ دیا تو میرے بھائی کسی عمل کو حقیق نہ سمجھو چھوٹا نہ سمجھو بلکہ ہمیشہ اہتمام کرو اس بات کا کہ چھوٹی نیتی ہو بڑی نیتی ہو اللہ کے نبی نے جتنی نیتیاں ہمیں بتائی ہے ہمیں دھوم دھوم کر تلاش کر کر کے ان نیتوں کو کرنا چاہیے اللہ کے درشان ہو ان باتوں پر مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو عمل کے تو پہ پتا فرمایا بس اللہ www.attableek.com, the reviver of the